میں آپ سے پوچھتا سری نگر میں جس بیٹی کو برہنہ کیا جا رہا وہ آپ کی کچھ نہیں لگتی کیا آپ یہی کہو گے کہ وہ دوسرے قبیلے سے مسلمانوں اسی طرح ہم میں سے ہر کوئی زبا ہوتا رہے گا اور دوسرا تماشا دیکھتا رہے گا وقتی جذباتی ناروں میں بہ جانے والوں ان باتوں نے قبر میں کام آنا ہے بتاؤ ان باتوں نے حشر میں کام آنا ہے دنیا میں کچھ ملا ہے ہمیں کچھ ترقی کی ہے آج چند مجاہدین جمع ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے ساری دنیا پہ روب ہے آج جیش میں آپ کو ہر شکل کا مجاہد ملے گا کشمیری ملے گا پٹھان ملے گا پنجابی ملے گا راجپوت ملے گا مغل ملے گا آپ کو سلطن سدوزائی والا ملے گا آپ کو عرب ملے گا آپ کو عجم ملے گا کٹھے کھاتے ہیں کٹھے اٹھتے ہیں دشمن ان سے ڈرتا ہے گھبراتا ہے کوئی ان پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا اللہ کے فضل و کرم سے پہلے مجاہد گرفتار ہوتے تھے سالہ سال تھانے میں پڑے رہتے تھے آج ایک دن سے زیادہ کوئی رکھتا نہیں ہے انتظامیہ والے خود چھوڑ کے جاتے ہیں کہ نہیں جی ان کو نہیں رکھنا یہ سارے پاگلوں کی طرح کٹھے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ ٹکر ہم نے نہیں لینی سارے درست ہوتے ہیں تھوڑے سے اتحاد کی برکت تھی آج ساری دنیا پہ روب قائم ہو گیا اور ہم نے ایک دوسرے کی روٹی چھینی نہیں ہے ایک دوسرے کے منہ میں لکما دیتے ہیں الحمدللہ للہ